وہ تو ان سے وعدے کرتا اور انہیں آرزوؤں میں مبتلا کرتا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شیطان ان سے جو بھی وعدے کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں